اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے الف لام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 جو کچھ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے برحق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لا رہے اللہ الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ اجل يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ اللہ وہ ہے جس نے ایسے ستونوں کے بغیر آسمانوں کو بلند کیا جو تمہیں نظر آ سکیں پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا اور سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا ہر چیز ایک معین میاد تک کے لیے رواں دواں ہے وہی تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے وہی ان نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ ایک دن تمہیں اپنے پروردگار سے جا ملنا ہے مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار ان فی لآیات لقوم نکل اور وہی ذات ہے جس نے یہ زمین پھیلائی اس میں پہاڑ اور دریا بنائے اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے دو دو جوڑے پیدا کیے وہ دن کو رات کی چادر اڑا دیتا ہے حقیقت یہ ہے کہ ان ساری باتوں میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کریں وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل ونفضل بعضها بعضها على بعض في في الأكل إن ذلك لآيات لقوم يعقلون اور زمین میں مختلف قطعے ہیں جو پاس پاس واقع ہوئے ہیں اور انگور کے باغ اور کھیتیاں اور کھجور کے درخت ہیں جن میں سے کچھ دوہرے تنے والے ہیں اور کچھ اکہرے تنے والے سب ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں اور ہم ان میں سے کسی کو ذائقے میں دوسرے پر فوقیت دے دیتے ہیں یقیناً ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیں وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِيهِ أعناقهم اور اگر تمہیں ان کافروں پر تعجب ہوتا ہے تو ان کا یہ کہنا واقعی عجیب ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا سچ مچ ہم نئے سرے سے پیدا ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی قدرت کا انکار کیا ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے گلوں میں توق پڑے ہوئے ہیں اور وہ دوزخ کے باسی ہیں وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ وَإِنَّ ربك ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن لشديد العقاب اور یہ لوگ خوشحالی کی میعاد ختم ہونے سے پہلے تم سے بدحالی کی جلدی مچائے ہوئے ہیں حالانکہ ان سے پہلے ایسے عذاب کے واقعات گزر چکے ہیں جس نے لوگوں کو رسوا کر ڈالا تھا اور یہ حقیقت ہے کہ لوگوں کے لیے ان کی زیادتی کے باوجود تمہارے رب کی ذات ایک معاف کرنے والی ذات ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کا عذاب بڑا سخت ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنْزِلَ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ بھلا ان پر یعنی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا اے پیغمبر بات یہ ہے کہ تم تو صرف خطرے سے ہوشیار کرنے والے ہو اور ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہوا ہے جو ہدایت کا راستہ دکھائے اللہ يعلم ما تحمل كل وما کلو الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار جس کسی مادہ کو جو حمل ہوتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے اور ماؤں کے رحم میں جو کوئی کمی بیشی ہوتی ہے اس کو بھی اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے عالم الغیب والشہادت الكبیر المتعال وہ غائب و حاضر تمام باتوں کا جاننے والا ہے اس کی ذات بہت بڑی ہے اس کی شان بہت اونچی سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار تم میں سے کوئی چپکے سے بات کرے یا زور سے کوئی رات کے وقت چھپا ہوا ہو یا دن کے وقت چل پھر رہا ہو وہ سب اللہ کے علم کے لحاظ سے برابر ہیں لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ہر شخص کے آگے اور پیچھے وہ نگراں فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے باری باری اس کی حفاظت کرتے ہیں یقین جانو کہ اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے حالات میں تبدیلی نہ لے آئے اور جب اللہ کسی قوم پر کوئی آفت لانے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کا ٹالنا ممکن نہیں اور ایسے لوگوں کا خود اس کے سوا کوئی رکھوالا نہیں ہو سکتا وہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک دکھلاتا ہے جس سے تمہیں اس کے گرنے کا ڈر بھی لگتا ہے اور بارش کی امید بھی بنتی ہے اور وہی پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے

اور بادلوں کی گرج اسی کی تسبیح اور حمد کرتی ہے اور اس کے روب سے فرشتے بھی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں اور وہی کڑکتی ہوئی بجلیاں بھیجتا ہے پھر جس پر چاہتا ہے انہیں مصیبت بنا کر گرا دیتا ہے اور ان کافروں کا حال یہ ہے کہ یہ اللہ ہی کے بارے میں بحثیں کر رہے ہیں حالانکہ اس کی طاقت بڑی زبردست ہے لَهُ دعوة الحق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 خود اس کے منہ تک پہنچ جائے حالانکہ وہ کبھی خود منہ تک نہیں پہنچ سکتا اور بتوں سے کافروں کے دعا کرنے کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ بھٹکتی ہی پھرتی رہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ اور وہ اللہ ہی ہے جس کو آسمانوں اور زمین کی ساری مخلوقات سجدہ کرتی ہیں کچھ خوشی سے کچھ مجبوری سے اور ان کے سائے بھی صبح و شام اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں قل قل من رب السماوات اللہ قل افتخذتم من دونه اولیاء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور خلقوں خلقی فتح شب الخل اے پیغمبر ان کافروں سے کہو کہ وہ کون ہے جو آسمانوں اور زمین کی پرورش کرتا ہے کہو کہ وہ اللہ ہے کہو کہ کیا پھر بھی تم نے اس کو چھوڑ کر ایسے کارساز بنا لیے ہیں جنہیں خود اپنے آپ کو بھی نہ کوئی فائدہ پہنچانے کی قدرت حاصل ہے نہ نقصان پہنچانے کی کہو کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے یا کیا اندھیریاں اور روشنی ایک جیسی ہو سکتی ہیں یا ان لوگوں نے اللہ کے ایسے شریک مانے ہوئے ہیں جنہوں نے کوئی چیز اسی طرح پیدا کی ہو جیسے اللہ پیدا کرتا ہے اور اس وجہ سے ان کو دونوں کی تخلیق ایک جیسی معلوم ہو رہی ہو اگر کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا ہے تو اس سے کہہ دو کہ صرف اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ تنہا ہی ایسا ہے کہ اس کا اقتدار سب پر حاوی ہے انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال اسی نے آسمان سے پانی برسایا جس سے ندی نالے اپنی اپنی بساط کے مطابق بہ پڑے پھر پانی کے ریلے نے پھولے ہوئے جھاگ کو اوپر اٹھا لیا اور اسی قسم کا جھاگ اس وقت بھی اٹھتا ہے جب لوگ زیور یا برتن بنانے کے لیے دھاتوں کو آگ پر تپاتے ہیں اللہ حق اور باطل کی مثال اسی طرح بیان کر رہا ہے کہ دونوں قسم کا جو جھاگ ہوتا ہے وہ تو باہر گر کر ضائع ہو جاتا ہے لیکن وہ چیز

اولئک لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم ومأواهم جہنم وبئس المہاد بھلائی انہی لوگوں کے حصے میں ہے جنہوں نے اپنے رب کا کہنا مانا ہے اور جنہوں نے اس کا کہنا نہیں مانا اگر ان کے پاس دنیا بھر کی ساری چیزیں بھی ہوں گی بلکہ اتنی ہی اور بھی تو وہ قیامت کے دن اپنی جان بچانے کے لیے وہ سب کچھ دینے کو تیار ہو جائیں گے ان لوگوں کے حصے میں بری طرح کا حساب ہے اور ان کا ٹھکانا جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانا ہے افمن يعلم انما انزل من الحق هو انما اولو الالباب جو شخص یہ یقین رکھتا ہو کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے برحق ہے بھلا وہ اس جیسا کیسے ہو سکتا ہے جو بالکل اندھا ہو حقیقت یہ ہے کہ نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل و ہوش رکھتے ہوں الذين بعهد الله ولا ينقضون الميثاق یعنی وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے ما امر اللہ يوصل ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے یہ لوگ انہیں جوڑے رکھتے ہیں اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کے برے انجام سے خوف کھاتے ہیں والذین صبروا بتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ کل الدَّارِ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی خوشنودی کی خاطر صبر سے کام لیا ہے اور نماز قائم کی ہے اور ہم نے انہیں جو رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے خفیہ بھی اور علانیہ بھی خرچ کیا ہے اور وہ بد سلوکی کا دفاع حسن سلوک سے کرتے ہیں وطن اصلی میں بہترین انجام ان کا حصہ ہے جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وذر یعنی ہمیشہ رہنے کے لیے وہ باغات جن میں وہ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے باپ دادوں بیویوں اور اولاد میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی اور ان کے استقبال کے لیے فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار کہ تم نے دنیا میں جو صبر سے کام لیا تھا اس کی بدولت اب تم پر سلامتی ہی سلامتی نازل ہوگی اور تمہارے اصلی وطن میں یہ تمہارا بہترین انجام ہے

سوء الدار اور دوسری طرف جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو مضبوطی سے باندھنے کے بعد توڑتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں تو ایسے لوگوں کے حصے میں لانت آتی ہے اور اصلی وطن میں برا انجام انہی کا ہے اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے یہ کافر لوگ دنیاوی زندگی پر مگن ہیں حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں کہ وہ معمولی سی پونجی ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مِّن قل ان يضل من من يشاء اناب اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی کہہ دو کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور اپنے راستے پر انہی کو لاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کریں الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں یاد رکھو کہ صرف اللہ کا ذکر ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے وحسن مآب غرض جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے حصے میں خوشحالی بھی ہے اور بہترین انجام بھی خلت من قبلها أمم قد خلت من قبلها امم لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو هو لا متاب اے پیغمبر جس طرح دوسرے رسول بھیجے گئے تھے اسی طرح ہم نے تمہیں ایک ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں تاکہ تم ان کے سامنے وہ کتاب پڑھ کر سنا دو جو ہم نے وہی کے ذریعے تم پر نازل کی ہے اور یہ لوگ اس ذات کی ناشکری کر رہے ہیں جو سب پر مہربان ہے کہہ دو کہ وہ میرا پالنے والا ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اسی پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے

افلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم او تحل قریبا من دارهم حتى يأتي وعد الله ان اللہ لا يخلف الميعاد اور اگر کوئی قرآن ایسا بھی اترتا جس کے ذریعے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیے جاتے یا اس کی بدولت زمین شک کر دی جاتی اور اس سے دریا نکل پڑتے یا اس کے نتیجے میں مردوں سے بات کر لی جاتی تب بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے حقیقت تو یہ ہے کہ تمام تر اختیار اللہ کا ہے کیا پھر بھی ایمان والوں نے یہ سوچ کر اپنا ذہن فارغ نہیں کیا کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے ہی انسانوں کو زبردستی راہ پر لے آتا اور جنہوں نے کفر اپنایا ہے ان پر تو ان کے کرتوت کی وجہ سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی کھڑکھڑانے والی مصیبت پڑتی رہتی ہے یا ان کی بستی کے قریب کہیں نازل ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ ایک دن اللہ نے جو وعدہ کر رکھا ہے وہ آ کر پورا ہو جائے گا یقین رکھو کہ اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم ثم أخذتهم فكيف كان عقاب اور اے پیغمبر حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے پیغمبروں کا بھی مذاق اڑایا گیا تھا اور ایسے کافروں کو بھی میں نے مہلت دی تھی مگر کچھ وقت کے بعد میں نے ان کو گرفت میں لے لیا اب دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا تھا افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض ام بظاهر من من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له هاد بھلا بتاؤ کہ ایک طرف وہ ذات ہے جو ہر ہر شخص کے ہر ہر کام کی نگرانی کر رہی ہے اور دوسری طرف ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک مانے ہوئے ہیں کہو کہ ذرا ان خدا کے شریکوں کے نام تو بتاؤ اگر کوئی نام لوگے تو کیا اللہ کو کسی ایسے وجود کی خبر دو گے جس کا دنیا بھر میں اللہ کو بھی پتہ نہیں ہے یا خالی زبان سے ایسے نام لے لو گے جن کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں حقیقت تو یہ ہے کہ ان کافروں کو اپنی مکارانہ باتیں بڑی خوبصورت لگتی ہیں اور اس طرح ان کی ہدایت کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے اور جسے اللہ گمراہی میں پڑا رہنے دے اسے کوئی راہ پر لانے والا میسر نہیں آ سکتا لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من من واق ایسے لوگوں کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی عذاب ہے اور یقیناً آخرت کا عذاب کہیں زیادہ بھاری ہوگا اور کوئی نہیں ہے جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے مثل وعد المتقون تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وظلها تلك عقب الذین اتقوا وعقب الكافرین النار دوسری طرف وہ جنت جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کا حال یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اس کے پھل بھی سدا بہار ہیں اور اس کی چھاؤں بھی یہ انجام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے تقوا اختیار کیا جبکہ کافروں کا انجام دوزخ کی آگ ہے والذین آتیناہم الكتاب يفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ينکر بعضا قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک به اور اے پیغمبر جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کلام سے خوش ہوتے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا ہے اور انہی گروہوں میں وہ بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں کہہ دو کہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو خدائی میں شریک نہ مانوں اسی بات کی میں دعوت دیتا ہوں اور اسی اللہ کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے

ایک حکم نامہ بنا کر نازل کیا ہے اور اے پیغمبر تمہارے پاس جو علم آ چکا ہے اگر اس کے بعد بھی تم ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چلے تو اللہ کے مقابلے میں نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی بچانے والا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

کہ وہ کوئی ایک آیت بھی اللہ کے حکم کے بغیر لا سکے ہر زمانے کے لیے الگ کتاب دی گئی ہے اللہ جس حکم کو چاہتا ہے منسوخ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے

چاہے اس کا کوئی حصہ ہم تمہیں تمہاری زندگی ہی میں دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی تمہیں دنیا سے اٹھا لیں بہرحال تمہارے ذمے تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور حساب لینے کی ذمہ داری ہماری ہے اولم اننا الارض ننقصها من اطرافها لا معقب کیا ان لوگوں کو یہ حقیقت نظر نہیں آئی کہ ہم ان کی زمین کو چاروں طرف سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں ہر حکم اللہ دیتا ہے کوئی نہیں ہے جو اس کے حکم کو توڑ سکے اور وہ جلد حساب لینے والا ہے وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَ جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں چالیں انہوں نے بھی چلی تھیں لیکن چال تو تمام تر اللہ ہی کی چلتی ہے کوئی بھی شخص جو کچھ کرتا ہے سب اسے معلوم ہے اور کافروں کو ان قریب پتہ لگ جائے گا کہ اصلی وطن کا نیک انجام کس کے حصے میں آتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ تم پیغمبر نہیں ہو کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے نیز ہر وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہے